ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں آپ اے نبی جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں یہی حق ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اور جس جگہ سے آپ اے نبی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم اے مسلمانوں ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہدایت والا قبلہ ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی اے مسلمانوں قبلہ ہے لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے مولیحا کی دوسری قراعت مولہ ہے جیسے اور جگہ ہے لک النجالمن کم شراح یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ لیکن اللہ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لیں گے یہودیوں کے بیجا اعتراضات کی پرواہ نہ کرو یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام یعنی بیت اللہ خان کعبہ کی طرف مکرنا چاہیے تین مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی ہی بار واقع ہوا تھا فخر الدین راضی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکے میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکے کے باہر روئے زمین پر ہیں قرطبی نے ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکے والوں کے لیے ہے دوسرا شہر والوں کے لیے تیسرا مسافروں کے لیے بعض کہتے ہیں تینوں احکامات کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے پہلے حکم میں تو رسول اللہ کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے اور دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کے کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا تو اس حکم سے وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی ساتھ ہی مشرقین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبے کو متبرک اور مشرف مانتے تھے اور اب رسول اللہ کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی راضی وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے اللہ عالم پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے وہ جانتے تھے کہ اس امت کی صفت کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے اس قبلے کی طرف پھرتے ہوئے آپ کو اے نبی دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ نے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف پلٹے ہیں کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے یعنی خود یہودی بھی بن جائیں گے لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اصلی قبلہ یعنی خانہ کعبہ اختیار کر لیا تو ان یہودیوں کی اس حوث پر پانی پڑ گیا پھر آگے اللہ نے فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور حجت باز جو مشرقین اعتراضاً کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابراہیمی قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتا تو گویا انہیں جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کے متبع ہیں پہلے ہم نے اپنے کمالی حکمت سے اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے یہ بجا لائے پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان و دل سے بجا لائے بس آپ ہر حال میں ہمارے احکام کے ماتحت ہیں صلی اللہ علیہ وصحب و اطب عیہ وسلم پھر آگے اللہ نے فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو ان کے بیجا اعتراضات کی مطلق پرواہ نہ کرو ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلے کی طرح تمہاری ہر شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں اور اس میں یہ ایک راز بھی تھا کہ جس قبلے سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو ہم نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت و بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی